وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون تو چیز تم سود وردیں تانجے با لوکاں کا مال میں بدتی رہے وہ اللہ تعالیٰ کوڑا نہیں بدتی تو جڑی زکاة خیرات تم اللہ تعالیٰ کی رضا کھٹن واسطے دیں اسا لوگ تے ضرور اپنا مال نہ دونو چونو کرنا لائیں اللہ الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون الله هو جس نے تم پیدا کیا پھر تم نے روزی دیتی پھر وہی تم نے مارے وہ پھر وہی دوری باری زندہ کرے وہ کیوں تھارا بنایا ہوا شریکہ بچو کوئی سو ہے جڑو انہ بچو کوئی کم کر سکے اللہ پاک ہے تے اس کی ذات لوکاں کا شرک تے مجھ اچھی ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقهم بعض الذی عملوا لعلهم یرجعون خشکی ماں تے سمندر ماں فساد پہ گئے ہوئے ان عملوں کی وجہ تے جڑا لوکاں کا اپنا ہاتھ نے کیا ہے تاں جے اللہ تعالی انہاں نا انہاں کا کچھ عملوں کو مزو چکھاوے تاں جے وہ باز آ جائیں قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل مشركين اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم فرما دیو یہ زمین میں ٹورو پھرو تک لیو ان لوکاں کو انجام کس ہوگو جڑا پہنا ہویا ہے ان میں مت لوگ شرک کرنا لا تھا وجهك للدين القيم من من قبل أن يأتي يوم لا مرد له الله يومئذ يصدعون تم اپنا چہرہ نا اس دین در صد رکھو جڑو بالکل درست ہے اس تو پہنا کہ وہ تیارو آ جائے تجربہ اللہ تعالیٰ کی طرفوں ٹر نی لگو اس جڑے لوگ بک بک ہو جائے گا من کفر فعلیہ کفر ومن عمل صالحا فلی انفسهم یمہدون جس نے کفر کیوں اس کا کفر وہ بغال اس سے برپوائے وہ تو جس نے چنگا عمل کیا پھر اسا لوگ اپنوں واسطے ہی ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون تو اس کی قدرت کی نشانیاں بھی چوں ہیں یہ وہ خوشخبری دین وقت ہے اوانا چولیں اور اس وقت ہے کہ تانجے وہ تونا اپنی رحمت و مزو چکھاوے تے تانجے اس کا حکم نال کشتی چلے تے تانجے تانجے اس وہ فضل لوڑ سکیں تے تانجے تم شکر گزار بن جائیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُمْ بالبينات فانتقمنا فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں تھارا تے پہلا بھی اپنا رسول انہیں قوم در چلایا تھا تو وہ ان کو لے صاف صاف نشانی لے گا آیا تھا پھر انہوں نے انہوں نے نے سزا دیتی جنہوں نے جرم کیا تو ایمان آلہ کی مدد کرنی مارا ورف ضروری ہے اللہ الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فیبسقه في السماء كيف يشاء ويجعله ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون وہ اللہ ہی ہے جڑو ہوا نہ چلاوے پھر وہ چڑھ نہ چالے پھر وہ جس چاوے اسنا آسمان میں کھنڈا چھوڑے تو وہ اس کا ٹوٹا ٹوٹا کر دے پھر تم اس کے اندروں بدل نہ نگتو تکیں تو جس ویلے اپنا بندہ تو جس ویلے اپنا بندہ بچوں وہ جس ویلے چاہے براہ چھوڑے اس ویلے وہ خوش ہو جائیں وَإِن كَانُوا مِن قَبْلِ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْهِم مِن لمبلسين اس تو اگے بدل کا برن تے پہلا تے بالکل بے آس ہویا وے فانظر الى آثار كيف يحيي ہوا بعد موتها إِنَّ ذَلِكَ لَمُحْيِي الْمَوْتَى وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ اے انسان تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا اثر دیکھ وہ زمین نہ اس کا مرن کے بعد کس طرح زندگی کر دے بے شک کو مردانہ زندہ کرنا لو ہے تب بے شک ہر چیز کے اوپر قدرت رکھنا لو ہے وَلَئِنْ أَوْسَلْنَا رِيحًا فرأوه مستغلا ولوا من بعده يكفرون جے کدے ہم پھانڈو چلا دیاں پھر وہ اپنی فصل نہ اس نال پیلی پئی بھی دیکھیں تا وہ اس کے بعد نہ شکری کرن لگ جائیں فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدعاء إذا ولوا مدبرين اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً تم مردانہ نہیں سنا سکتا نہ تم دورانہ آلو سنا سکیں جبکہ وہ کنڈ پھیر گئے نہ سریا میں وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْعُمْيِ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون تنظم انہوں انہوں کی گمراہی سے کٹ گئے سدھا رستہ در لیا سکیں تم تے بس انہوں نے سنا سکیں جڑا ماری آیتہ ور ایمان لیا میں تو وہ فرما برداری کرنا لائیں الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير وہ اللہ تعالی ہے جس نے تم کمزوری کی حالت میں پیدا کیا پھر اس نے کمزوری کے بعد طاقت عطا فرما دیتی پھر طاقت کے بعد اس نے پھر کمزوری تے ہوں دے دیتو وہ جو چاہے ویسو پیدا کرے تو وہ سب کچھ جان نالو قدرت آلو ہے وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ كَذَلِكَ كَانُوا يُؤْفَكُونَ جس تیڑے قیامت قائم ہوئے گی مجرم قسم کر کر گئے کہیں گا جب دنیا میں ایک کڑی تے زیادہ نہیں رہا وہ اس سے راستہ رستہ دے پھیر دیتا جی تھا وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون تجن لوکانا علم تا ایمان نصیب ہوا تو ویکے گا تم تا اللہ تعالیٰ کی کتاب کے مطابق قیامت کا تیارہ تھوڑی رہا ہے تو یہ قیامت ہی کو تیار ہوئے ورتم یقین نہیں کرے تھا فَيَوْمَئِذٍ لَا يَنفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ پھر اس تیارہ ظالمانہ عذر بانو کرنو کچھ کم نہیں آتے تلنا ہی انہوں کی توبہ قبول کی جائے گی وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِن للناس في هذا القرآن من كل مثل ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون فيكين نوني اس قرآن ما لوکاں نے سمجھان واسطے ہر طرح کی مثال بیان کی ہیں تے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم انہ کو لے جڑو بھی موجزو لے آنے گا کافر لوگ تو یہی گل کہیں گا جی تم تے بس کوڑی بنانا رائیں كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون اس طرح اللہ تعالیٰ انہاں لوگوں کا دلاں پر مہر لا دیا ہے جڑا سمجھتا نہیں فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم صبر کرو بے شک اللہ وہ وعدو سچو ہے تو جیڑا لوگ یقین نہیں رکھتا وہ تون اولو نہ سمجھ لیں بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ تعالیٰ کا نانال جڑو بے بہا مہربان مجرے مالو ہے الف لام میم تلك آیات الكتاب الحکیم یہ حکمت بھری کتاب بھی آئے تھے جیڑی نیکو کاراں واسطے ہدایتیں تے رحمتیں الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون جڑا نماز قائم کریں تو زکاة ادا کریں تو آخرت پر پورو پورو یقین رکھیں الادم هم المفلحون یہی لوگ اپنا رب کی طرف ہدایت بنے تو یہی لوگ کامیاب ہونا لائیں يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين کچھ لوگ عیسا بھی ہیں جڑا اللہ تعالیٰ تے غافل کر دین والی گل ملے نے تانجے بے علمی نال لوکن اللہ تعالیٰ کا رستہ تے گمراہ کریں تو اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو مخول بنائیں یہی لوگ ہیں جنہ واسطہ ذلیل کرنا لو عذاب ہے وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا فبشره بعذاب تو جس کڑی نہ بچو کسے نہ ماری آیت پڑھ گئے سنائی دے تا آکڑ ترغ اسرا منہ موڑ لیا جسرا کہ اس نے سنی نہیں جنہیں اس کا کرنا ما چپائیں تو اس آدمی نہ دردناک عذابی خوشخبری سنا دو الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم بے شک جا لوگ ایمان لے آیا تو انہوں نے نیک عمل کیا انہوں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 سونی جوڑی پیدا کر دیتی هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين یہ دے اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیز ہے ان تم منہ دسو جڑا جی اس کے علاوہ خدا منیا جی انہوں نے کے پیدا کی ہے بلکہ یہ ظالم کھلی گمرائی مائیں ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد تو انہیں لقمان علیہ السلام نے سمجھداری عطا فرمائی جتم اللہ کو شکر ادا کرو تو جڑو شکر کرے وہ یقینا اپنے فائدہ واسطے شکر کرے تو جڑو نہ شکری کرے پھر اللہ تعالیٰ تو یقینا بے پرواہ ہے صفتہ وہ مالک ہے وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِبْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ إِنَّ الشرك لَظُلْمٌ عَظِيمٌ تو یاد کرو جد لقمان نے اپنا پوتنا نصیحت کرتا کیوں تھو اے میرے بچہ تو اللہ تعالیٰ نال شرک نہ کریے بے شک شرک بہت بڑو ظلم ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتُهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ وفصاله في عامين ينشكرني ولوالديك إلي المصير تاونا انسان نا اس کا ماں باپ کا بارہ ماں تاکیدی حکم کیو اس کی ماں تکلیف پر تکلیف چل گئے اس نے شکم رکھے تے دو سال ماں اس کو دودھ چھٹے جے تو میرو بھی شکر ادا کر تے اپنا ماں باپ وہ بھی چھکڑ مڑ گئے میرے کو لئی آنو ہیں وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ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 ہمت کا کام ہے ولا ولا تصعر خدك للناس تمشي في مرحا تے تو لوکاں تے آکڑ نال اپنی سخاڑی نہ پھیریے تے نہ زمین ماں آکڑ گئے چلیے بے شک اللہ تعالیٰ کسے کمنڈی بڑیار دسن آلا نہ پسند نہیں کرتو وَقْصِدْ فِي مَشِيكَ وَغْضُرْ مِن صَوْتِكَ إن أنكر الأصوات لصوت الحميد اپنی طور نہ درمیانی رکھ تو اپنی آواز ذری نیمی رکھ بلا شبہ سب سے پہلی آواز کھوتا کی آواز ہے أَلَمْ تَرَوْا الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير کیوں تم تکتا نہیں جے اللہ تعالیٰ نے تھارا کم ملا ہے ہر وہ چیز جیڑی اسمانہ ماں ہے تو جڑی زمین ماں ہے تو اس نے تھارا اوپر اپنی ظاہری تو باطنی نعمت پوری کر دیتی ہیں تو لوکا میں کچھ عیسا بھی ہیں جڑا اللہ تعالیٰ کا بارہ ماں کسے علم تو کسے ہدایت اور کسے واضح کتاب سے بجنی چڑو کریں وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير تجس کڑی انہوں نے کیوں جائے جو اس کتاب پر چلو جڑی اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے کہ نہیں بلکہ ہم تا اس سے طریقہ پر چلاں گا جس پر ہم نے اپنے باپ دادو ڈٹھو تھو کیوں ہمیں شیطان انہوں نے دوزخ کا عذاب در بڑھاتو ہے تامی وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاطبة الأمور جس نے اپنا آپ جس نے اپنا آپ اللہ تعالیٰ کا والے کر شوڑے اور وہ نیک بھی وہ پھر اس نے یقیناً ڈاٹو سارو نوڑ لیو ہے تو چھیکر سارا کمہ وہ نتیجو اللہ تعالیٰ کو لئی ہے وَمَن كفر فلا يحزنك كفر إلينا مرجعهم فننبيهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جڑو کفر کرے اس کو کفر ترنا دکھیا نہ کر چھوڑے ان سارا نے مڑ گئے مارا کولا ہی آنو ہے پھر ہم ان دس چھوڑوں گا پھر ہم ان دس چھوڑوں گا جی یہ کے کرتا رہے بے شک اللہ تعالیٰ دل کا پیتا نہ جان ڈالو ہے نمتعهم قليلا ثم عذاب ہم ان دنیا کی کچھ عیش دیں گا پھر ہم ان سخت عذاب در چھک لیا مانگا گا پھر تم فرما دیو ساری صفت اللہ تعالیٰ ہی ہی ہیں ورنما متا لوگ جانتا ہی نہیں لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ جو کچھ اسمانہ میں ہے تو جو کچھ زمین میں ہے سارو اللہ تعالیٰ ہی وہ ہے یقیناً اللہ تعالیٰ ہی بے پرواہ تصفتہ وہ مالک ہے ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم تو جے کرے زمین کا سارا بوٹا قلم بن جائیں تو سمندر اس کی سیاہی بن جائیں بلکہ سگوں اس تو علاوہ سب سمندر اور بھی تاہم اللہ تعالیٰ کی گل اللہ تعالیٰ کی صفت نی مکسیں سے بے شک اللہ تعالیٰ غالب ہے حکمت ہے ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصیر تم سارا نہ پیدا کرنو تو سارا نہ مرن تے بعد زندو کر دینو اس سے راہ ہے جس راہ ایک آدمی کو بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ سننا لو دیکھنا لو ہے أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير کیوں تم تکتا نہیں یہ اللہ تعالیٰ رات نہ تیاری ماں تے تیاری نہ رات مداخل کر دے تے اس نے دین تے چند کم ملا شڑے آئیں ہر ایک مقرر وقت توڑی چل تو جا رہے ہوئے تو تم جو کچھ بھی کریں اللہ تعالیٰ نہ اس کی پوری پوری خبر ہے ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن یہ سب کچھ اس گلوں ہیں کیوں اللہ تعالیٰ ہی برحق ہے تو اللہ تعالیٰ نہ چھوڑ گئے یہ جنہ نامی بلاویں وہ سب ولے تو اللہ تعالیٰ ہی شان اور وہی بڑو بہت بڑو ہے أَلَمْ الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور کیوں تو نے دیکھو نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی کا فضل نال سمندر میں کشتی چلیں تانجے وہ تونا اپنی قدرت کی کچھ نشانی دس ہے واقعی اس ماں ہر ایک صبر تے شکر کرنا واسطے بڑی نشانی ہے وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وما يجعل بآياتنا إلا كل ختار كفور تو جس ویلے انہوں نے کانگ چھاڑ آ رہوں اپنا کیرام لے لیں اس لئے وہ خالص اعتقاد نال اللہ تعالیٰ گئی فریاد کرن لگ پوئیں ور جس ویلے وہ انہوں نے نجات دے گئے خوشکی در لے آوے پھر انہوں نے کچھ ہی لوگ اعتدال بر رہے ہیں اور ماری آیتاں تے تو بس وہی لوگ انکار کریں جڑا بد عہد نہ شکرہ میں الناس اتقوا واخشوا لا والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن شيئا إن وعد الله حق فلا تغضنكم الحياة الدنيا ولا يغضنكم بالله الغرور لوکو تم اپنا رب کو ڈرو تو اس دن تے ڈرو جس دن باپ اپنی کے کچھ کم نہیں آتے تو نہ کوئی الاد اپنا باپ کے کچھ کم آ سکے گی بلا شبہ اللہ تعالیٰ کو وعدو سچو ہے لہذا تو دنیا کی زندگی تو مانا سا چھوڑے تو نہ وہ بڑو فریبی تو اللہ تعالیٰ کا بارہ مت تو کھولا چھوڑے وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحاب وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير بلا شبہ اللہ تعالیٰ قیامت کو علم ہے تو وہی بدل براوے تو وہی جانے جی شکم مکی ہے تو کوئی نہیں جانتو جی وہ پلکے کے کمائی کرے گو تو کسی نہ نہیں پتو جی وہ کیڑی زمین میں مرے گو یقین اللہ تعالیٰ سب کچھ جان نالو خبر رکھنا لو ہے بسم الله الرحمن الرحيم اللہ تعالیٰ کا نام نال شروع جڑو بے بہا مہربان مچرے مالو ہے الف لام میم تنزیل الكتاب لا غیب فیہ من رب العالمین اس میں کوئی شک نہیں یہ کتاب جہاں کا پروردگار کی طرف نازل ہوئی ہے ام يقولون افترا بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون کیوں یہ یا کہ یہ انہوں نے یا پلے تے بنا لیے نہیں بلکہ یہی تھارا رب کی طرفوں پر حق ہے تانجے تم اس قوم نہ ڈرامے جنہ لوگوں کو تھارا تے پہنا کوئی ڈران آلو نہیں آئیو تانجے وہ ہدایت پر آجیں الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون کیوں یہ لوگ یا غلقے یہ انہوں نے یا کتاب پلیتے بنا لی ہے نہیں بلکہ یہی تھارا رب کی طرف برحق ہے तंहिंजे तम इस क़ौम न ड्रामी जिन कोले थारा تے पहिरां کوئی ڈران آلو نہیں آئے तंहिंजे वे ہدایت वर आजे الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون وہ اللہ ہی ہے جس نے اسمان آنا تا زمین نا تا انہا کا بشکار کی ساری چیز آنا چھان دنہ میں پیدا کیو پھر اس نے عرش بر تجلی فرمائی اس تے بجن تھارو نہ کوئی حمایتی ہے نہ کوئی سفارشی ہے پھر کیوں تم سمجھتا نہیں يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره كان مقداره ألف سنة مما تعدون وہی آسمان تے لے گئے زمین توڑی ہر کام وہ انتظام کریں پھر ہر کام اس کی بارگاہ میں چڑھ جائیں ایک اسے تہڑے جس کی مقدار تھاری گنتی کا صاحب نال ایک ہزار سال ہے ذلك عالم یہی اللہ تعالیٰ اولے باندے سب کچھ جان لالو زبردست تو مجھ مہربان ہے جس نے ہر ایک چیز سونی طرح بنائی جیڑی بھی اس نے پیدا کی تو انسان یہ پیدائش مٹی تے شروع کی ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين پھر اس کی نسل اس نے ایک بے قدر پانی کا نچوڑ نال چلا دیتی ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون پھر اس نے درست بنایا تو اس میں اپنی طرف روح پھوکی تو اس نے تھارا واسطے کن اکھ تو دل بنایا تم گھاٹی شکر کریں وقالوا أئذا غللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون تبكين کیوں جس ویلے ہم مٹی مرال جاں گا کیوں اس ویلے ہم نویں سر پیدا کیا جاں گا بلکہ وہ تے اپنا رب کی بارگاہ میں حاضر ہون نہیں منتا قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم فرما دیو تم نہ وہ فرشتو وفات دیو جڑو تھارا پر مقرر ہے پھر تم اپنا رب در موڑیا جیے گا وَلَوْ الْمُجْرِمُونَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا مجرم کشور اگ سوم سولی کدے تم اس حالت میں تک لیں جس ویلے مجرم لوگ اپنا رب کی بار میں صرف بنا کیا وہیں گا ربا انہیں سب کچھ تک لیو تے سب کچھ سن لیو تو انہیں واپس چلا دے انہیں ہم چنگا عمل کر گیا گا ہم پکو یقین کرنا لاں ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين تجي کدے ہم چاہتا تم ہر ایک شخص نہ ہدایت دے دیتا ورماری طرفوں یہ گل متھی گئی ہے جے ہم جے ہوں ضرور تے انسانانا نال جہنم نہ پار شڑوں گو ان تم عذاب گو مزو چکھو فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون ہوں تم عذاب کو مزو چکھو کیوں جے تم نے آج کا اس تیارہ کی ملاقات بسار چھوڑی تھی ہوں ہم, ہم نے ہوں ہم نے بھی تم بسار چھوڑیا ہے تم اپنا عملہ کی سزا میں صدا رہنا را عذاب کو مزو چکھو انما يؤمن بآياتنا الذين اذا ذكروا بها خضوا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون ماری آیتاں ور تے بس وہی لوگ ایمان لیاویں جج انہاں نا جس ویلے آیتاں کے ذریعے نصیحت کی جائے وہ سجدہ میں ٹیپ ہوئیں تو وہ اپنا رب کی صفتہ نال اس کی تسبیح کرے اور وہ تکبر نہیں کرتا تتجافى جنوبهم عن المضادع يدعون ربهم صرفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون انہوں کی بکھی سون کی جگہ تے کنی رہے وے اپنا رب گئن اگے در در گئے تے مید نال دعا کریں تے ماری دیتی بھی روزی بھی چو خرچ کریں فلا تعلم نفس ما أخصي لهم من قضة أعين جزاء بما كانوا يعملون تو کوئی شخص نہیں جانتا کہ جے انہوں واسطے کسی کسی اکھاں کی ٹھنڈیار چھپا کے رکھی بھی ہے یو بدلو ہے انہا کم ہو جڑا بھی کرے میں تھا افمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون کیوں وہ آدمی جڑو مومن وے وہ اس آدمی جسو ہو سکے جڑو نافرمان وے یہ قدر برابر نہیں ہو سکتا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون جڑا لوگ ایمان لے آیا تو انہوں نے چنگا عمل کیا انہوں نے وقت تے بسن کا باغ ہے یہ مہمانی یہ مہمانی ہے انہوں نے عملہ کا بدلہ جڑا بھی کرے میں تھا وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون تو جنہ لوکاں نے نافرمانی کی انہوں کا رہن کی جگہ دوزخ ہے وہ جس ویلے بھی بی اتنا نگ گا اس سے میں موڑ دیتا جائے گا تو انہوں نے کیوں جائے گا اس اگ اس اگ کا عذاب مزہ چکھو جس نے تم جھوٹ سمجھے تھا من العذاب العذاب الأدنى دون الأكبر لعلهم يرجعون تم اننا اس بڑا عذاب سے پہلا دنیا کا عذاب وہ مزہ چکھاؤں گا ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون تو اس نے بڑو ظالم کون رہ گو جس نے اس کا رب کی آیت یاد کروائی جائے پھر وہ انتے منہ موڑ لے ہم مجرمانا ضرور سزا دیں گا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل تعني يقينا موسى عليه السلام کتاب عطا فرمائی تھی زیادہ اس کا لبن ماں شک نہ کریو تو انہیں اس نے بنی اسرائیل وقت ہدایت کو ذریعہ بنایا تھو وَجْعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّتَئِينَ يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون تو انہیں انما اسا پیشوا بنایا جڑا مارا حکم نال رہنمائی کرے میں تھا جس توڑی جے وے صبر کرتا رہا تو ماری آیتاں ور یقین کرتا رہا إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون बेशक قیامت کے تیڑے ان तेड़े میں गल्ला کرے फैसलो جنہ میں یہ اختلاف کر رہے ہیں أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم کیوں انہوں نے اس گلتے ہدایت نہیں نصیب ہوئی جہاں انہوں نے انہوں نے پہلا کتنی قوم ہلاک کر شوڑی جنہ کا رین کی جگہ ماں یہ ٹر پھر رہے ہیں یقیناً اس ماں بڑی نشانی ہے پھر کیوں یہ سنتا نہیں أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون क्यों يدستاني جام سكي بزمين ور پانی پچا دیاں پھر ہم اس نال فصل پیدا کر دیاں جیڑی انہ وہ مال چوکھر کھائے تو یہ آپ بھی کھائیں پھر کیوں انہ کی آنکھ نہیں اگڑتی وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ تو دیکھیں جی یہ فیصلوں قد ہوئے گو جے کر تم سچائیں قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم فرما دیو فیصلہ لے تیارے کافران ایمان لیانو کچھ کم نہیں آسے تنا انہوں نے محلت دیتی جائے گی فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ إِنَّهُمْ منتظرون لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم انت اعراض فرما دیو تڑی کو یہ بھی اڑی کے لگا صدق اللہ العظیم